ابو صالح غفاری حضرت علی کے واسطے سے روایت کرتے ہیں سلیمان بن کی حدیث کے مانا مروی ہے جو اوپر ذکر ہوئی ہے مگر اس میں فلما براضا کے بجائے فلما فلم کے لفظ بیان کیے ہیں معنی دونوں کے ایک ہیں سننے ابو داوت حدیث نمبر چار سو اکانوے